حضرت انس بن مالک رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ طویل نماز پڑھانے کا ہوتا ہے پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہوگی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو نواسی